نمسکار اسلام کی نظر سے میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں لابنی ونیت بہت ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک سماج میں پھیلے ہوئے سوالوں کا جواب ڈھونڈے گا وہاں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ سدرشن کے مادھیم سے ہم ہندو دھرم اور دھرموں پر کھل کر بحث کرنے کے لیے ایک منچ پردان کرتے ہیں اور اس منچ کے مادھیم سے ان سوالوں کو کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کئی بروادا بھاس اتپن ہوتے ہیں کئی طریقے کے ورودھ اتپن ہوتے ہیں کئی طریقے کے ایسے پرشن اتپن ہو جاتے ہیں جو خود بخود سماج اور سماج میں رہنے والوں پر بھی سوال یا نشان کھڑا کر دیتے ہیں ایسا ہی آج کا مدا ہے جسے اسلام کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ویسے تو آپ مددے کو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آتکواد اور آئی ایس آئی ایس اکثر ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آتک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن دنیا بھر میں جتنے بھی آتنکوادی سمو ہیں جتنے بھی آتنکی ہیں آئی ایس آئی ایس جیسے خونخار آتنکوادی سنگٹھن کا سمبند بھی اگر کہیں پر جا کر جڑتا ہے تو وہ اسلام ہے تو ایسے میں اسلام کی نظر سے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے سمجھنا کہ کیا اسلام آتنکواد آپ کا نام جب آتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ کئی سوال جڑ جاتے ہیں سوال اسلام چھوڑنے کا سوال اسلام چھوڑنے کے پیچھے کے کارنوں کا اور سوال سب سے بڑا کہ آج دنیا بھر میں یہ چرچا ہو جاتی ہے کہ آتک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن جب کبھی بھی آت کی یا آتکوادی سمو کی بات ہوتی ہے آئی ایس آئی ایس لشکر کی بات کر لیا جائے انڈین مجاہدین کی بات کر لیا جائے نہ جانے کتنے آتنکی سنگٹھن ہیں سیدھے سیدھے جا کر اگر کہیں پر اس کا سمبند جڑتا ہے تو اسلام سے جڑتا ہے کیا واقعی آتنکواد اور آئی ایس آئی ایس جیسے دردانت آتنکی سنگٹھن کی پریرنا اسلام ہے ایڈم جی میرا اسلام چھوڑنے کا by the way to begin with thank you so very much for inviting me on this channel اور تھینکس الاٹ سب دوستوں سے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ میری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا یہ میں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے کوٹ کرتے ہوئے بولوں گا اور ارلی محدثین اسلام اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کے مطابق بولوں گا اسلام کا ایک گولڈن پیریڈ تھا جو کہ آ حضور کے مرنے کے تقریباً چھ سو سال تک جاری رہا اس تمام پیریڈ میں بہت سارے علماء دین تھے جنہوں نے تفاصیر لکھیں اور انٹرپریٹیشنس کی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس سنی مسلک میں سے چار مذاہب اسلام نکلے جو کہ چار اماموں نے دیے امام شافی امام مالک امام حمبل امام امام ابو حنیفہ ان چاروں کی انٹرپریٹیشن ان دا شریعہ ان دی مذہب اسلام کے شریعہ کے اندر جس کو آج کل انڈیا میں بہت زیادہ مانا جا رہا ہے کہ شریعہ دیں ہمیں شریعہ دیں ٹھیک ہے اور فک کی کتابوں سے قرآن و حدیث کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہم اس کے مطابق بات کریں گے آج کے اس سبجیکٹ میں تو میں سبجیکٹ کا اسٹارٹ صرف ایک سنگل سینٹنس سے کروں گا کہ فنڈامنٹل آف اسلام جو فنڈامنٹل نیچر آف اسلام ہے فرام دا قرآن اینڈ دا حدیث یہ چینج ہوتی گئی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد چیزیں چینج ہوتی گئیں تو آپ کو قرآن کے کے اندر اندر اور احادیث ایک ڈرامیٹک شفٹ نظر آتا ہے اور جو لاسٹ چیز آئی جو مکہ جانے کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اینڈ میں اسلام کو جس کو آج کل کہا جاتا ہے ریڈیکل اسلام مگر ریڈیکل اسلام بیسیکلی ریڈیکل ایک انگلش کا ورڈ ہے جی ٹو دا فنڈامنٹل تو ریڈیکل اسلام کہلام اور اس کے اوپر ہی میں آج بات کروں گا یہ میں اپنا اس پوائنٹ پہ رکھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آگے سے سارے ریفرنسز دیتا ہوں سو ویری مچ بالکل تو خورشید صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں اب ایڈم سیکر جو اپنی پہلے انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ فنڈامنٹلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور سے ریڈیکلزم کی بات تو ہوتی ہے کٹرتا چرم پنتھ لیکن جب اس میں مول میں ہی ایسی چیزیں ہوں تو سب سے پہلے مول کی بات ہونی چاہیے تو میرا پرشن آپ سے بھی ہے کہ کیا واقعی آتنکواد یا پھر آئی ایس آئی ایس یا دوسرے جو آتنکی سنگٹھن ہیں یہ ہوتا کہ اگر آپ جو ہے یہ اپنا چہرہ کور کر کے جو آپ بیٹھے ہیں آپ اپنا چہرہ کھول کر کے بات کرتے تو زیادہ بہتر بات ہو سکتی تھی خیر چلیے وہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی رہا وہ معاملہ مگر جہاں تک دیکھیے فنڈامینٹلزم کی بات کر رہے ہیں اسلام کے اندر جی خرشید صاحب میں آپ کو بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن ایک من کی بات ہے جو آپ سے ساجہ کر دیتی ہوں آپ نے کہا کہ ایڈم کو اپنا چہرہ ڈھک کر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن ایڈم نے جس فنڈامنٹلزم کی بات کی تھی یہ وہی فنڈامنٹلزم ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھکیں کیونکہ اگر وہ چہرہ دکھائیں گے تو پھر تو اسلام میں ہے کہ جو اسلام چھوڑتا ہے اسے ختم کر دو بہت سارے سورے اور آیت ہیں ایسی سورے اور آیت دیکھیے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانکاری رکھتے ہیں لیکن پھر بھی آج آپ بھی ہیں اور آج terrorism has started from the first century A D اور پہلی سینچری کے اندر جب وہاں پر رومن امپائر تھی اس ٹائم کے اندر وہاں پر گروپ ایسوسیشن ہوا اور لوگوں کو ایک جو اسٹیٹ کے خلاف بات کرنے کے خلاف ان کو جو ہے قتل عام اور وہاں پر جینوسائڈ کیا گیا تو ہمیں وہاں سے شروعات سمجھنی پڑے گی کہ ٹیرورزم جو ہے کہاں سے شروع ہوا ہے دیکھیے ہمیں ڈفرنٹ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹیروریزم کی اس میں ڈفرنٹ جی، جی، جی، پرسپیکٹو ہاں۔ ہے نا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے ہمارے جو بھائی ہیں آپ کتنے ٹائم تک رہے اسلام کے اندر سر کافی دیر تک مور دین تھری ڈیکڈ تین بیس سال تک رہے آپ نا اور اب جو اسلام آپ نے چھوڑا ہے تو کتنا وقت ہو گیا ہے آپ کو پانچ سال پانچ سال دیکھیے تیس سال کے اندر جو بھی آپ نے سمجھا ہوگا اسلام کے بارے میں more than three decades please try to understand I am not giving you the exact age میں آپ کو کمپلیٹ ایگزیکٹ ایج نہیں دے رہا آپ میرے تک نہ رہے آپ قرآن پہ آئے نہیں تو میں اپنی بات رکھتا ہوں اور میں اب آپ کو ریفرنس دیتا ہوں ابھی تو ہم لوگ جنرل بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ سر ٹائم کم ہے ہاف این آور ہے صرف نہیں جوڑ صاحب صاحب آپ کہہ رہے ہیں لیکن آئی ایس آئی ایس اور جو آتنکی سنگھن ہے جب کبھی بھی ان کی بات آتی ہے تو سیدھے سیدھے اسلام کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے جو آئی ایس پڑھ لیتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے جو نہیں پڑھ دیا پڑھتے ہیں ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے بہرحال ایڈم سیکر کے پاس آتے ہوئے ایڈم جی، خورشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی لنک hmm. نہیں ہے اسلام سے میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں ایک ایک لنک چھوڑے میں آپ کو ان لنکس دینے جاتا ہوں اب لنکس شروع کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ اور اگر میں اسکرین دکھا دیتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن چلے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ خود سب سے بڑا ٹیرر پھیلاتا ہے قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 1 0 اینڈ 3 اگر اس کے کانٹیکس کے اندر دیکھیں تو اللہ شروع کرتا ہے اس آیت کو 98 سے ورس نمبر 98 چیپٹر نمبر 21 اور تم جو کچھ تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم خدا کے سوا اللہ کے سوا نوٹ خدا اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرتے ہو پوجتے ہو تو وہ سب کے سب ایندھن ہے جہنم کا وہ جہنم کی وہ چیز ہے جہاں سے ایندھن ہے اگر ہوتے یہ بت تمہارے محبود تو تم سارے کے سارے پڑ جاتے ہو فال سوٹ کے اندر پڑے ہوئے ہو جو آگے اللہ کہتا ہے ان کو وہاں جلنا ہے اس میں سے وہ کچھ نہیں سن سکیں گے اللہ آگے بتاتا ہے جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہے ہماری سے نیکی وہ اس سے دور رہیں گے مینز مسلمان کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لیں نہیں سنیں گے اس کی آہٹ وہ اپنے جی کے مزاروں میں سدا رہیں گے اور آگے اللہ فرماتا ہے ناغم ہوگا ان کو اس بڑے ٹیرر کا the greatest greatest terror the terror کا انہیں ڈر نہیں ہوگا اللہ خود کہتا ہے کہ الفضا عربک کے اندر آتا ہے 21103 کے اندر اب اللہ یہ جو گریٹسٹ ٹیرر دے رہا ہے اللہ خود ٹیرر ہے ٹیرر پھیلانے والا ہے ٹیرر دینے والا ہے لیکن یہ ٹیرر اللہ دے گا آخرت میں جب وہ سب لوگوں کو مار دے گا تو لہٰذا اس دنیا کے اندر ٹیرر کون دے گا ہم مزید اب قرآن کے اندر پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 31 کی آیت نمبر 151 اینڈ 152 اللہ کہتا ہے we will cast terror into the hearts of those who disbelieve ہم ٹیرر ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرایا جو کسی اور خدا کی پرستش کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو شرک ہے یعنی کہ کسی اور خداؤں کی پرستش کرنا وہ ظلم العظیم ہے وہ گناہ العظیم ہے اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ ٹیرر لائے گا کیسے پھر آئے گا 152 آیت نمبر چپٹر نمبر 3 کی 152 and اللہ had certainly fulfilled his promise اللہ نے بے شک اپنا یہ پرامیس فلفل کر دیا ہے کہ وہ ٹیرر پھیلائے گا کس طرح فلفل کیا ہے to you when you were killing them جب تم لوگ قتل کر رہے تھے ان کو by his permission اس کی پرمیشن سے جب تم نے کرج لوز کی اللہ نے تمہیں دکھا دی یہ فتوحات اس کے بعد ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر ایٹ کے اندر چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر بارہ کے اندر وہ کیا بتاتی ہے وین یور لارڈ جب تمہارے رب نے انسپائر ٹو اینجل اینجل سے کہا اینجل کو انسپائر کیا I am with you so strengthen those who have believe تو ان کی مدد کرو جنہوں نے اسلام کو لے آئے I will cast terror into the hearts of those who disbelieve so strike upon their necks and strike from every fingertip جاؤ ان کی گردنوں کے اوپر ضربے لگاؤ obviously ضربیں آپ تلوار سے لگا رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ قرآن چیپٹر نمبر 8 کی ورس نمبر 60 کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ٹیرر پھیلاؤ کیسے پھیلاؤ and prepare against them whatever you are able of power of state of war لڑائی کے ذریعے by which you may terrify the enemy جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کو ٹیریفائی کرو گے ان کو ٹیرر ان کے اندر ٹیرر ڈالو گے قرآن چپٹر میں تھرٹی ابھی, یہ تو یہ تو بہت سارے چپٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے خوشی صاحب ایڈم سیکر کے طرف سے میں تو بھی آدھا جی خوشی صاحب ایڈم سیکر صاحب نے جی، جو بھی باتیں کہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈم صاحب نے ایک ہی بات رکھی ہے کیونکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کا پرسپیکٹیو سوچنے کا دوسرا ہے اور ہمارا سوچنے کا پرسپیکٹیو دوسرا ہے آج مدہ جی۔ اگر اسلام کی نظر سے سمجھنے کا ہے ایڈم سیکر صاحب کی باتوں سے اگر آپ سہمت نہیں ہے انہوں نے چند ادھارن آپ کے سامنے رکھے ہیں ترک دیا ترجموں سے آپ بھی ایسا ہی ترک دیجئے آپ ان کی ہاں، باتوں کو کاٹنے کے لیے آپ سوتنتر ہیں اگر آپ کی بات میں دم ہے تو آپ ان کی باتوں پر ترک کے ساتھ بات کیجئے دیکھیے میں ترک کی بات کر رہا ہوں جی۔ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے جو انہوں نے ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ قرآن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انسانوں کو تمام مومنوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسلام کی سلامتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جو سلامتی ہے یہ بھی تو قرآن میں اللہ کا حکم ہی ہے اس کے اندر یہی تو بات ہے سلامتی میں جب تک آپ داخل نہیں ہوتے نا تب تک آپ دیکھیے میں نے آپ نے کہا نا داخل ہو جاؤ جب تک آپ داخل نہیں ہوئے تب تک کیا ہونا ہے یہ بتائیے داخل داخل ہونے کے لیے آپ آپ کے لیے جو ہے اسلام کے اندر داخل آپ اسلام کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں نا تو آپ ہاں، داخل اگر نہیں ہو رہے ہم مشرق ہیں تو کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ دیکھیے سنیے آپ کا دین وہ بالکل صاف کر دیا ہے قلیا ایو الکافرون لا عبدو ما تعبدو آئی نو دیٹ آئی نو دیٹ یہ اس وقت تھا جب محمد صاحب مکہ میں تھے مدینہ کی آگے بات کریں جو آپ کا دین ہے وہ آپ کے لیے جو ہمارا دین ہے ہمارے لیے ارے بھائی یہ میں سن سن کے تھک گیا ہوں میرے دماغ کا بھوسا بن گیا یہ سن کے یہ مکہ میں تھا جب محمد کے پاس مینگو بھی طاقت نہیں تھی میں نے یہ بتایا مکہ اسلام اور مدینہ اسلام دو ڈیفرنٹ دوسرے کی بھی سنی نا بھائی آپ دوسرے کی بھی سنیے نا مکے کی لائف جو ہے میں تو سن سن کے رکھ چکا ہوں کی لائف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ایکسپلین کیا آپ نے کس طرح کے ظلم ہوتے تھے ان کے ساتھ میں پلیز بتائیے کس طرح کے ظلم ہوتے تھے تو ابھی طالب کو ایکسپلین کیا کہ وہاں پہ تین سال تک جو ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائک آؤٹ کیا گیا اور آپ نے چمڑے کے اوپر چمڑے کو پانی میں بھگو کر کے اور جو ہے اپنا پیٹ بھرا ہے یہ آپ نے ایکسپلین کیا کبھی تو آپ کہہ رہا ہو اس بات کے لیے جنگ کا حالات تھے اس کے اندر یہ جو بھی آپ کنٹیکٹ نہیں کر رہے کو حالات کے اندر آج اگر مان لیجئے جناب جس وقت آپ مکہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پیارے نبی کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی اس جی۔ وقت لوگ نہیں تھے اسلام <laughs> ایک بیسیکلی آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ مکن دور میں ہو اس وقت آپ جو ہے نا سب کو بتاؤ ہم امن امن ہیں اور یہی بات آپ کو قرآن کے اندر بتاتی ہے کہ when you are the do not go for peace when you are the uppermost لیکن جب آپ جب آپ اپر موسٹ نہیں ہو قرآن چیپٹر نمبر فورٹی سیون آیت نمبر تھرٹی فائیو یہ کہتی ہے do not weaken and call for peace while you are the uppermost جب آپ سپیریئر ہو ہو گئے تو قرآن کے اندر آپ کے پاس یہ کمپلیٹ ہے جس کو آپ آپ بتا رہے ہیں ہیں جب کمزوری میں میں طاقت نہیں ہیں اس وقت آپ نے پیس پیس پیس پیس کرنا ہے دس از دا ریئلٹی آف اسلام ابھی آپ قرآن کے اندر سے میرے پاس ایک اور آیت لا سکتے ہیں میں آپ کو خود دے دیتا ہوں وہ آیت قرآن چیپٹر 47 کی آیت نمبر 4 کہتی ہے جب تم مقابل ہو منکروں کے یعنی کہ منکروں کے یعنی کہ جو قرآن اللہ اور حدیث کو نہیں مان رہا تو مارو ان کی گردنوں پر یہاں تک کہ خوب قتل کر چکو ان کے مضبوط باندھ لو قید کو یہ آیت ایبروگیٹ کرتی ہے آپ کی مختلف آیتوں کو فار ایگزامپل خورشید صاحب یہ سیکھ ملتی ہے قرآن سے دیکھیے جب محمد صاحب وہاں پر تھے مکے کے اندر تو اکیلے تھے اور وہ خورشید صاحب آپ آپ پوری بات آپ ادھارن کے مادھیم سے رکھ رہے ہیں آپ رکھیے آپ کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ایڈم بہت سارے سورے اور آیت کا وہ بار بار حوالہ دے رہے ہیں آپ بھی کیا بتا سکتے ہیں کہ ایڈم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے آپ ان کی بات کو غلط بتائیے پھر سورہ اور آیت آپ بتائیے غلط ہے اللہ محمد رسول اللہ کر کے لوگوں کو وہ تو اکیلے تھے صرف نا وہاں پر کوئی اسلام کو ماننے والا نہیں تھا آپ مکے کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے لا محمد الرسول اللہ اور یہی دعوت آج بھی اسلام دیتا ہے تو یہ کمزوری کی حالت میں دعوت دی گئی ہے کہ طاقت کی حالت کے اندر دعوت دی گئی یہ مس ریپرزینٹیشن ہے چیزوں کا یہ قرآن کو اس کے کنٹیکس سے نہیں سمجھانا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے ہیں ہاں سیریسلی جی آئی ایم گیونگ یو قرآن آپ نے ایک بھی قرآن کی آیت نہیں دی دی ایک وہ بھی irrelevant let me tell you now let me tell you آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیے قرآن ہے قرآن میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے رائٹ نہیں ہے سب سے پہلی دفعہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح مسلم کے اندر آیا صحیح مسلم کے اندر کہا جاتا ہے کہ یار ایک تو آپ لوگ سنتے نہیں ہیں بولتے جاتے ہیں بول لے پہلے میں پھر بول لوں گا بھائی آپ پہلے دوسرے کی بھی سن لیجئے نا کیونکہ آپ پوری پوری حدیث ہی نہیں دیتے دیکھیں پوری حدیث یہ نہیں ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ پوری حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے I have been commanded to fight against people till they testify لا الہ الا محمد رسول اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جب تک وہ کہہ نہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت ہاں، and when they do that جب وہ یہ کہیں گے their blood and their riches are guaranteed protection otherwise نہیں اب مجھے بتائیں آپ جو ہے نا دیکھیں پہلے دوسرے کی بھی سنیے نا یار دوسرا ریفرنس کے ساتھ پوٹ کریں تو سنو نا میں ریفرنسز دے رہا ہوں کرشید صاحب کرشید صاحب کرشید صاحب خوشی صاحب یہ ہے کہ آپ اپنی بات رکھے دیکھئے خوشی صاحب خوشی خوشی صاحب دیکھیے آپ بھی مسلم اسکالر ہیں ایڈم اپنی بات رکھ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ چند طرز ہیں وہ بار بار اب سوریہ اور آیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ سے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ اسی طریقے سے آپ بھی چند سوریہ یا چند آیت جس سے آپ سہمت نہیں ہے ایڈم سے آپ ایسے ادھاروں کے ذریعے سمجھائیے نا کیونکہ یہ یہ پورا کارکرم دیش دیکھ رہا ہے اگر ایڈم غلط ہیں تو آپ اپنے ادھارنوں سے سے اپنے ترجموں کے مادھیم ایڈم کو غلط قرار دیجئے وہ تو اب پورے بیس منٹ سے میں دیکھ رہی ہوں وہ کئی سورے کئی آیتوں کا ذکر کر چکے ہیں آپ نے ایک بھی سورہ ایک بھی آیت نہیں پڑھی آپ بتائیے مجھے بھی کلیئر کیجئے دیش کو بھی کلیئر کیجئے وَإِذْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ یہ کسی جگہ دکھا دیں اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ you are the best people and you have the duty to enjoy enjoin the right and forbid the evil یہ یہ بھی تو اسلام کی آیت ہے نا یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا اس کے اوپر مسلمان تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انتقواد کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی کرتے ہیں مسلمان رہتے ہیں کتنے لوگ اس کے اندر نہیں ٹائم ہے اوکے ناو کنتم خیر امت اخرجت للناس اس کی تشریح ہاں۔ صحیح بخاری صحیح بخاری کے چیپٹر نمبر کس کے اندر صحیح بخاری کی حدیث فور فائیو فائیو سیون جو کہ پروفیٹک کومنٹری آن دا قرآن ہے پروفیٹک کومنٹری آن دا قرآن ہے اس کے اوپر یعنی کہ کتاب التفسیر صحیح بخاری وہ بتاتی ہے ہیلو قرآن صحیح بتا رہا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے خیر امت کیسے بنے کیونکہ آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں دیکھیے میں جو بات مانوں گا وہ قرآن کی بات مانوں گا قرآن سے تشریح کر کے نماز نہیں پڑھتے آپ اتنی بڑی ساری رکھی ہوئی ہے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں قرآن میں بتا دیں کہ کس طریقے سے فجر میں دو رکھتے ہیں زہر میں چار رکھتے ہیں مغرب میں تین رکھتے ہیں اثر میں چار رکھتے ہیں قیام کیسے کرنا ہے رکوع کیسے کرنا ہے سجود کیسے کرنا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت میرے سامنے قرآن نے کسی جگہ پہ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے حدیثوں کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ اوکے قرآن کو چلتے ہیں مجھے قرآن میں بتائیے قرآن چیپٹر فورٹی سیون آیت نمبر فورٹی فائیو ایکسپلین کر کے دیں ان لوگوں سے بات نہیں اس کی تفاصیر لکھی ہے نا ساری کی ساری تم کمزور مت بنو اور امن کی طرف بچ جاؤ جب تم طاقت میں آ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے ایکسپلین کرے خوشی صاحب خوشی صاحب اور کچھ سیمائیں ہیں اس لیے مجھے یہ چرچا یہاں پر فی الحال ختم کرنی ہوگی لیکن اسی چرچا کو ہم اپنے کل کے ایپیسوڈ میں کل کی کڑی میں جاری رکھیں گے کیونکہ بہت مہتوپورن مدعا ہے جب ہم مدعوں میں آتنک اور آتنکواد کی بات کرتے تو ضروری ہو جاتا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا میں بھی بتا دیتی ہوں کل کنٹینیو کریں گے اسلام کی نظر سے آتنگواد اور آئی ایس آئی کی کیا اسلام ہے اس کا پارٹ ٹو دیکھیے ہمارے ساتھ دونوں ہی اتھی جڑے رہیں گے پورو مسلم ایڈم سیکر اور ہمارے ساتھ مسلم اسکالر خورشید صاحب بھی جڑے رہیں گے دونوں سے یہ چرچا جاری رکھیں گے چرچا مہتوپورن ہے اس لیے کل کی کڑی میں بھی ہمارے ساتھ رات ساڑھے نو بجے جڑیے گا ضرور فی الحال ابھی بس اتنا ہی تھینک یو سو مچ ہمارے دونوں گیسٹ کا ابھی بس اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے سدرشن نیوز کے ساتھ جی ہند